ایمان سب سے پہلے ایمان والوں سے کرتا ہے زندگی عقیدہ ہو ہو اور عبادت اخلاق معاملات اور ذہن اور معاشرت ہو جو اس نعمت سے سے جو اس اس سرمایہ دولت سے انہیں اللہ قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان سے بڑا نقصان جو ہے جو بھی ہے جہاں بھی ہے مشرق بڑی ہے سب ٹوٹے میں ہیں سب نقصان میں ہیں ہاں نقصان سے بچے ہوئے وہ ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے اور احکامات والی زندگی یہ صلی اللہ وسلم کا صدقہ ہے اور آپ کا فیل ہے ہر مرد اور ہر عورت کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی قدم پر آزاد نہیں چھوڑا ہے ہر قدم پر شریعت پر سنت دی نقصان سے بچے ہوئے وہ ہیں جن کے پاس ایمان ہے ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں اللہ کے خوف کو اور اللہ بیس کے امید رکھنے کسی سے نفے کی نقصان کی عزت کی ملت کی کام بنانے کی بگاڑنے کی نہ کسی کے کام بگاڑنے کا خوف نہ کسی سے کام ہونے کی امید جو امید ہے صرف اللہ سے خوف ہے تو صرف اللہ کا یہ ایمان ہے اور اسی کے ساتھ ایمان کا حاضر کرتا ہے جیسے آپ نے مختلف جگہوں پر فرمایا ہے المؤمن اللہ رکھ جو یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ رسول کو مانتا ہوں میرا تو اللہ کی ذات صفات پر ایمان ہے تو یہ ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا پھر ایمان کے کمال تک پہنچنے میں کہ یہ ایمان کامل و مکمل ہو

یہ ایمان کا تقاضا ہے پھر ایمان تقاضا ہے ایمان میں توان ایمان بھی بنتا اور ایمان کامل نہیں ہوتا اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ادھوری ہو تو ہم کو پسند نہیں ہوتی ادھورا کھانا کھا کر اٹھ گئے پورے گلاس پانی کی پیاس تھی اور کسی نے آدھا گلاس دیا کوئی بھی ضرورت ہو تو ادھوری پوری ہو تو آدمی شکایت کرتا ہے کوئی تو ادھیرا رہ گیا پانی پورا گلاس بھر کے نہیں دیا کھانا پورا پیٹ بھر کے نہیں کھایا ایسی ہی ہر چیز میں کہ ادھوری چیز کو کوئی پسند نہیں کرتا کہ تم ایمان کو کیسے ادھورا پسند کرو گے جناب اس ایمان ادھورا ایمان کمزور ایمان نامکمل مکمل ایمان اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان تعمیر ہو جائے تو نے فرمایا کہ ایمان تعمیر جب ہوگا جب آدمی کی ہر خواہش وہ مال سے متعلق ہو جان سے ہو کپڑوں سے ہو کمائیوں سے ہو بیوی بچوں سے ہو مکان کاروبار کی ہو کسی لائف کی کوئی خواہش جب تک تمہاری اپنی ہر چاہت ہر خواہش میری شریعت اور سنت کے تابع نہیں ہوتی اس وقت تک تمہارا ایمان ہے ایمان تمہارا کام جب ہوگا جب سو فیصد بالوں سر کے بالوں سے پیروں کے نابود تک گھریلو زندگی میں کاروباری زندگی میں سماجی زندگی میں خلوت جگت میں غربت ہے تو غربت میں مال ہے تو مالداری میں عہدہ ہے تو عہدیداری میں کوئی حیثیت ہے کسی لائف کی اس حیثیت میں جب تک تم شریعت قیمت کے تابع نہیں ہو اس وقت تک تمہارا ایمان بھولا ہے نام سے ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ ہر ایمان والا اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ہر آدمی اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے عبادت پسند کرتا ہے امن پسند کرتا ہے پاک دامنی پسند کرتا ہے کہ کوئی ہماری بہن بیٹی کو میری نظر سے نہ دیکھے ہر آدمی حلال کی روزی پسند کرتا ہے حلال لقمہ پسند کرتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل لحم نبت من سخت پر نار اولا اولادی آدمی کے جسم میں گوشت کی ہر وہ بوٹی جو حرام لقمے سے پرورش پاتی ہو اس کے لیے جہنم بہتر ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں ایک مکان تقاضا کرتا ہے آپ کا آفس آپ سے کچھ تقاضا کرتا ہے آپ کے کارخانے آپ کے کچھ تقاضے کرتے ہیں کارخانہ تقاضا کرتا ہے کہ وقت پر سامان بنے وقت پر باہر پہنچے وقت پر اس کا پیسہ وصول ہو اور کارخانے میں ترقی ہو مکان تقاضا کرتا ہے اس کی صفائی کا اس کے بجلی پانی کے بل کا اور باہر سے کوئی بھیڑیا بندر کتا چور ڈاکو گھر میں نہ آ جائے اس کے لیے گھر کا زمانہ ہے ایسے دروازے بناؤ ایسے کھانے لگاؤ ایسا ایسے چوکیدار کھڑے کرو اس میں چوری نہ ہو کیونکہ جس طرح بڑے سب جانتے ہیں کہ اگر اس کو پورا کیا جاتا ہے تو گھر کا جو فائدہ ہے امن سے رہنا سکون سے رہنا آپس کی محبتوں کے ساتھ رہنا باہر کی دھول سے مٹی سے لوہوں سے بارش سے کیچڑ سے ہر ایک سے حفاظت کے ساتھ مکان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کیونکہ ایسے ہی جب ایمان کی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں پھر اس ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ خدا خود ساتھ ہو جاتا ہے پہلا انعام یہی انعام ایمان کا تو آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے جیسے حضرت مشار حضرت ہارون علیہ السلام تسلیمان حق تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دے کر فرعون کے پاس بھیجا ہے حضرت کہا کہ جاؤ اننی معکما میں ہوں تمہارے ساتھ اللہ کہتے ہیں جاؤ جب کوئی ایمان والا ہوتا ہے ایمان کی محنت کے لیے قدم اٹھاتا ہے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا دھوکہ نہیں دیتا کسی کا حق نہیں مانتا پڑوسیوں پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے بچوں کا حق ادا کرتا ہے مسجد میں آتا ہے تو مسجد کا حق ہے مدرسے میں ہے تو مدرسے کا کتابوں کا اساتذہ کا حق ہے چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کا حق ہے یہ حقوق کی ادائیگی والی زندگی گزارتا ہے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کا اعلان ہے کہ میں تمہارے کھا ننی مہاتما میں ہوں تمہارے ساتھ دونوں بہت کمزور نظر آتے ہیں حضرت اسلام میں تو زبان تھی اور کپڑے بھی ایسے پیمن لگے ہوئے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس گئے تھے بیت المقدس والوں نے لکھا تھا کہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہوگا جس کا یہ حلیہ ہوگا جب وہ بیت المقدس میں آیا تھا اس کا ایک اونچا ہوگا ایک نیچا ہوگا اور اس کے چمڑے میں ہوئے اس کے پر ہوں گے لیکن ہماری آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے میں میں دورات اور شہروں میں یہ بیت المقدس اس کے ہاتھوں پتہ ہوگا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان سے لڑے بھیڑے اور اپنا خون بہائیں اس لیے کہ آسمان کی کار کی بات چلتی ہے ملک تو انہیں انہیں کا ہے کے ہاتھوں پتہ ہونا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ جائے تو ہم بغیر لڑے بھیڑے ان کو حوالے کر دیں اس وقت مسجد نبی میں چاروں طرف سے لوگوں کی آمد تھی وفود آ رہے تھے شہزادی بھی آ رہے تھے قبیلے آ رہے تھے خاندان آ رہے تھے لڑکی زیادہ آ رہے تھے افراد بھی آ رہے تھے اور مجمے بھی آ رہے تھے پائپ والے آ رہے ہیں مکے والے آ رہے ہیں نجران والے آ رہے ہیں مختلف قسم چاروں طرف سے لوگ آ رہے تھے ان کی تعلیم ان کی کریئر انہیں سکھانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے دیے اور جو عقیدہ دیا ہے جو اعمال دیے ہیں جو اقدامات دیے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت میں حضرت عمر رضی اللہ علی اتنے مشغول تھے کہ وہاں جانے کا موقع نہیں تھا حضرت خالد اللہ تعالیٰ بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق شکل تھے بعض میں لوگوں کو دھوکہ بھی ہو جاتا تھا ایک آدمی اندھیرے میں حضرت عمر اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خالد ہے اور خالد سمجھ کر ساری کہہ دی صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بلایا القامہ کی ان سے بات ہو رہی تھی اور جنہوں نے حضرت عمر کو خالص سمجھا تھا وہ القامہ الفامہ تو حضرت خالد کو بھی بلایا حضرت القامہ کو بھی بلایا کہنے لگے راج کی کیا باتیں ہوئی خالی حضرت خالد تو بالکل خالی ذہن کے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے ہے نہیں کوئی بات تو ہوئی ملاسا رضی اللہ تعالیٰ حضرت خالی سے کہنے لگے کہ ایسے شیر ببر ایسے ایسے بہادر جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے کہ ہم ملاقات پوری رات تمہاری ملاقات کی میں کیسے کہہ دوں جھوٹ بولنے کی کیا بات اتنا اتنے ہم شکل کی حضرت ہمارا حضرت خالی رضی اللہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت میں بیت المقدس کو رپورٹ دیا بیت المقدس والا نے یہ کہا کہ ہاں ہیں تو ویسے ہی ہیں تو ویسے ہی لیکن وہ نہیں ہے کتابوں میں جو لکھتا ہے جن کے ہاتھوں ہم ملک حوالے کر دیں گے وہ نہیں ہے ان کے جسم میں دل کا ایک دانا ہے وہ ان کے نشان نہیں ہے وہ نشان ہم نے پوری کتاب سے ملا لیا خیر واپس آ گئے حضرت علی وہی بات ہے تو ویسا ہی ایمان لیکن وہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے نماز تو ویسی ہی ہے لیکن ویسی وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی ایسے ہی سارے احمد صورت سے شکل سے بہت قریب ملتے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے اس وہ بات کرام اللہ تعالیٰ ایک آدمی آیا مسجد نبی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے اس نے آ کر کے کہا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ نماز سیکھنے کی چیز ہے ہم نے تو جب سے شروع کی ہے جیسے پڑھ رہے پڑھ رہے ہیں ایمان سیکھا جاتا ہے نماز سیکھی جاتی ہے عبادت سیکھی جاتی ہے احکامات سیکھے جاتے ہیں سنتیں سیکھی جاتی ہیں اسی کا نام دین سیکھنا ہے تو ان صحابہ نے کہا کہ دیکھو اس وقت ان کے پاس یہ ہے کہ یہ نماز کی کتابیں یہ دیکھ لے اور اس کو پڑھ کے سیکھ لے سکے تو میں نماز پڑھ رہے ان صحابہ نے کہا کہ دیکھو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ ہے یہ وہ نماز ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ایک تو ہے ویسے ہی ہونا اور ایک ہے وہی ہونا ویسے تو تھے لیکن وہ نہیں ملا جب وہی گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ایک موقع آیا تھوڑی سی فرصت تھی اپنے ساتھ حضرت ابو بیدہ نے جرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا تھا اور یہ حضرت ابو عبیدہ نے جرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ امین و حاضر امت ابھی ربیز جرا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے اور اونچا مقام ہے جن کو حضور امانت دار فرما دے جیسے حضرت ملحا زبیر نے یہ فرمایا کہ لکل نبی حواری وہ حواری زبیر جنت میں ہر نبی کے خاص سونے کچھ خواص میرے طلحہ زبیر یہ حیثیتیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں حیثیت لوگ اپنی حیثیتیں بنانے کے چکر میں ہیں کوئی دولت کے ذریعے کوئی کارخانوں کے ذریعے کوئی الیکشن کے ذریعے کوئی کرسی کے ذریعے اس سے حیثیتیں نہیں بنتی حیثیت اس کی ہوتی ہے جس کی حیثیت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے کہ تم اختلائی تم ان میں سے جس کا بھی فالو کرو گے ان میں سے جن کا اجتماع کرو گے ان میں سے جن کی چارج کرو گے تم ہدایت پا جاؤ کہ انہیں حیثیت دی اللہ کے ہاں اللہ کے رسول جا رہے تھے تو ہلکا بول رہے گا اتنے زیادہ رضی اللہ کا میرے معاملہ نہیں جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں کے لوگ کے وہاں کے لوگوں کے پوشاک ان کے لباس وہ ذرا ایٹیکیٹ کے لوگ ہیں اور آپ نے اس وقت جو ڈبا پہنا ہے اس پر چودہ پیون ہے اور اس میں بھی پیون چمڑے کا ہے موزے بھی آپ کے ایسے ہیں کپڑے بھی ایسے ہیں تو ذرا آپ کپڑے بدل لیں سوٹ پہن لیں جیسے لوگ کہتے ہیں نا آج کل جیسا دیش ویسا دیش پہچانے کی جاتے کہ فلاں کے نوازے ہیں کہ فلاں کے پوتے ہیں تو فلاں کے بیٹے ہیں ایسے ان کے رنگ میں رنگ ہیں اگر کوئی کوئی کوئی امریکہ چلا چلا گیا گیا انگلینڈ فرانس چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد واپس آیا تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہے اما کا کوئی پہچانتی ان سے بات کرنے کے انداز بدل جاتے ہیں بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ یہ اپنی بچائی کی بات ہے ایمان وہ لوہا لاٹ ہوتا ہے ایمان وہ لوہا لاٹ ہوتا ہے کہ جتنی چاہے فیشن اور جتنے چاہے رنگ و روپ اس سے ٹکرا جائیں لیکن ٹکرا کے واپس جا کے اپنے منہ دکھاتے ہیں اس کے ایمان پہ جتنی آتی کی یہ اندر سے بدلتا ہے نہ باہر سے بدلتا ہے اس کی نظریں بدلتی ہیں نہ اس کے خیالات بدلتے ہیں نہ اس کی فکریں بدلتی ہیں نہ اس کے اخلاق بدلتے ہیں یہ پورا نمونہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے خاص مقام کا حضور کے یہاں ان کے کہنے سے شام کہتے ہیں کبھی بھائی میرا ارادہ سکھانے لیکن تم نے کہا چلو تمہاری بات رکھ لیتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے یہاں تو اس کا کوئی حکم اثر نہیں تم کہتے ہو تو رابطے ہو کپڑے کپڑے کپڑے بدلے تھے نیا تھوڑی دور چلے کہا کیا ہوا بیٹا یہ نئے پہننے کے کے بعد مجھے تو میرا دل بدلتا نظر آ رہا ہے جس آدمی جمعے دن پہنتے بہت سے لوگ اپنی سنبھال کے رہتے ہیں خراب نہ ہو جائے استری خراب نہ ہو جائے چاہے رکو خراب ہو سردا خراب ہو جما پوری خراب ہو لیکن ان میں سمجھنے نہ پڑے ان میں کرتویا نہ پڑے اس کی بہت خیال حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی مجھے تو میرا دل بدلتا نظر آتا ہے یہ تمہارا نیا دفاع مجھے میرا کرا دے اور اس کے بعد دو باتیں کہی جو میرے آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہتے ہیں اب وہ رہے گا عدل لگنا ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی ہم تو زمین ترین لوگوں میں تھے اور اگر برا نہ نمانے کو کہوں برا نہ نمانے کہوں ہمارے اس کالونی میں ہیں سورت شہر میں ہیں وہ ذرا اپنے دادے سے یا اوپر پر دادے کی تعریف دیکھیں کہ کون کہاں تھا اور کہاں سے آئے تھے اور اب کیا ہوئے اور کیا کہلائے جاتے ہیں لوگ اپنی معاشی بھول جاتے ہیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی وہ ہے جو اپنی پچھلی یاد ہے ایک مرتبہ ممبئی میں ہماری جماعت تھی ایک صاحب کے یہاں ہماری دعوت کی صبح کو ناشتے کے ہم لوگوں کے لیے تو بہت ساری چیزیں تھیں اور وہ خود جو صاحب خانہ تھے ان کے سامنے رات کی معاشی کڑی اور ہوتی تھی ہم نے کہا کہ ایسا آپ آپ نہیں دیتے ہیں کہہ رہے کہ تمہاری صاحب میں یہاں بمبئی میں آیا ہوں تو یہ ہوٹل کا بیارہ تھا اور پھر ہمارے ضلع کا نام لیا تو بھول ضلع کے لوگ اکثر اس بلڈنگ میں رہتے تھے وہ مجھ سے کہتے تھے اے چائے پہل چائے لاؤ چائے لے کے جاتا تھا چار منزلیں چڑھ کر ہاں، پانی لے جا جب پانی لگا چار سیڑھیاں آٹھ سیڑھیاں چڑھتا اترتا آج مرتبہ ہوگا جب پانی لے کے پہنچے ٹھنڈے ہو گئے کیا کام کرتے کہ میری تو یہاں سے ابتدا ہوئی ہے اب میں ہوٹلوں کا مالک ہوں موٹروں کا مالک ہوں تو میں اپنی پرانی کیسے بھول جاؤں اس کو یاد رکھنے کے لیے دن بھر میں میں نے ایک اپنا ناشتہ رکھا ہے کہ اپنی پرانی یاد ہے ابھی جب یہاں سے نکلوں گا گھر سے گاڑی میں تو دونوں طرف شراب بھائی صاحب سے چار بھائی صاحب سے چار تو مجھے میری پرانی یاد ہے حضرت ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو اللہ سے کہا کہ ابو رہے آج تو ہم امیر المؤمنین اور خلیفت المسلمین بن کے جا رہے ہیں لیکن ہم تو ذلیل ترین لوگوں میں تھے ہمارے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی ہمیں منہ لگانا نہیں تھا اس لیے کہ یمن کے بادشاہ کو یہ ساری پبلک میں علاقے کے کسرا نے پبلک بھی بھی تیری اور ملک تیرا ایسے ننگوں پر پر حکومت کرنا میری انسان کریم آج جس عزت کے مقام ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کی وجہ سے ہے اب عبیدہ یاد رکھنا زندگی کے جس شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ چھوڑیں گے آپ کی شریعت سنت سے منہ موڑیں گے جو خدا عزت دینا جانتا ہے وہ عزت چھیننا بھی جانتا ہے جو ذلت کو عزت سے بدلنا جانتا ہے وہ عزت کو ذلت سے بدلنا بھی جانتا ہے اس وقت یہ بات حضرت عمر پیدا سے لیکن یہ میرے لیے بھی آپ کہ اس امت جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی تو دنیا آخرت کی ساری کامیابی اور عزتیں صرف اور صرف الدین عام الدین عامن عام الصالحات ایمان پر احکامات کی زندگی و تواشوں بالحق و تواشوں بالصبر ایک دوسرے کو بھلی بات کی وصیت کرنا اور اس بھلی زندگی کے جینے میں اگر کوئی مجاہدہ پڑتا ہے کوئی طبیعت کے خلاف بات پیش آتی ہے اس پر سبق دیں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو